بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں ان لوگوں کے لیے کچھ ضروری بات کہنا چاہتا ہوں جو دعوت اللہ کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں دیکھیے جہاں تک میں سوچتا ہوں دعوت کا کام کامیابی کے ساتھ انجام دینے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے ایک بات اگر آپ پکڑ لیں تو وہی ایک بات آپ کے لیے کافی ہو جائے کافی ہو جائے گی کہ آپ دعوت کا کام کامیاب انداز میں کر سکیں وہ بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نمائندگی ہے آپ کو اپنی کام آپ کو اپنی بات نہیں پہنچانا دوسروں تک بلکہ رب العالمی کے بات لوگوں تک پہنچانا ہے اسی کو میں نے کہا کہ آپ ربر عالمن کے نمائندے ہیں یہ اگر آج اچھی طرح بیٹھ جائے آپ کے دماغ میں اچھی طرح آپ اس کو سمجھ لیں تو یہی ایک بات ہر بات کی جامن بن جائے گی اس کے بعد آپ کی سوچ آپ کا اسلوب ہر چیز اپنے آپ ہی درست ہو جائے گا کسی کو کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ بولیں گے جب آپ کوئی بات کہیں گے تو فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے کیا اللہ کنفرم پڑے گا قیامت کے دن کہ ٹھیک بات کہی تھی تم نے تم نے کچھ بدلا نہیں تھا یہ اتنی اتنی بڑی بات ہے یہ یہ سوچ کہ اپنے آپ یہ آدمی کے رویے کو قول و عمل کو درست کرنے کے لیے کافی ہے آپ غور غوری غور کیجیے جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ میں جو بول رہا ہوں وہ اللہ رب العالمی کی نمائندگی ہے تو کیسے ہمت پڑے گی کسی آدمی کی کہ کچھ اور بات کہہ دے مثلا آپ کو دائی کے کسی رویے پر ناراضگی ہو گئی آپ غصے میں آ گئے آپ کا اندر شکایت کا جواب پیدا ہو گیا تو اس نگیٹو فیلنگ کو آپ کھرچ کے نکال دیں گے کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہوگا کہ اس نگیٹو فیلنگ کی وجہ سے کہیں میری بات کچھ اور نہ ہو جائے وہ اللہ کی بات نہ رہے بلکہ میری بات بن جائے یہ احساس اتنا طاقتور ہے اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہی کافی ہے کہ آپ کی دعوت صحیح دعوت ہو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ دیکھیے جب آپ بولتے ہیں رب العالمین کا لفظ تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جو ہستی حیو قیوم ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے پورے دل تک کو جانتا ہے ہر لمحہ میرے ہر لمحے کی اس کو خبر ہے ایسی ہستی کے بارے میں جب آپ نمائندگی کا ارادہ کریں تو اپنے آپ بھی سب سب کچھ ٹھیک ہو جاتی ہے سب بات تو یہی کہوں گا کہ آپ دعوت کے کام میں جب اپنے آپ کو لگا لگایا ہے تو اس بات کو دل میں خوب بٹھائیے دباؤ میں خوب بٹھائیے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی نمائندگی ہے بس اسی کو بٹھائیے دعا میں اور دعا کیجیے اور دعا کیجیے کہ خدایا میں تیری باتوں تک پہنچانے کے لیے اٹھاؤں مجھ کو اس سے بچا کہ میں ایسی بات بولوں ایسی بات کہوں جو قیامت کے دن مانی نہ جائے کہ یہ بات اللہ کی بات تھی قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے کہ تو تمہاری اپنی بات تھی تمہاری قوم کی بات تھی تمہارے انٹرسٹ کی بات تھی تو اس وقت کیا حال ہوگا آپ کا تو دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک دو تین چار پانچ چار بہت ساری باتیں کہانی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک ہی کہنا کافی ہے ایک ہی کہنا کافی ہے مثلاً دیکھیے لوگ بیٹھے ہوئے کہیں جہاں سے باتیں کر رہے ہیں کوشش بولے ارے زلزلہ تو سارے لوگ بھاگیں گے باہر کوئی وہاں بیٹھا نہیں رہے گا تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو جس میں ایک ہی لت بولنا کافی ہوتا ہے یہ ویسی ہی بات ہے تو آپ اسی بات کو دل میں بٹھائیے اپنے آپ کو سمجھائیے اور اسی کو شبد اہمیت دیجیے کہ آپ جو بات جس پیغام کے لیے اٹھے ہیں وہ پیغام آپ کو اپنا ہے نہیں اللہ العالمین کا پیغام ہے بس یہی ایک نقطہ اس کے لیے کافی ہے کہ آپ کا دعوت کے کام بالکل صحیح رخ پر ہو یاد رکھیے جب آپ اس طریقے سے سوچیں گے اس طریقے سے اپنا ذہن بنائیں گے خود اللہ کا یہ کنسرٹ بن جائے گا کہ آپ کو توفیق دے کہ آپ صحیح بات کہیں خود اللہ کا یہ کنسرن بن جائے گا کہ لوگوں کے پاس جا کے بتائیں آپ تو وہی بات بتائیں آپ جو اللہ رب العالمین کی بات ہے تو غور کیجئے کیجیے کہ ایسا آدمی ایسا آدمی کیسے کوئی اور بات کہہ سکتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی دعا کیجیے مدو کے لیے بھی دعا کیجیے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ رب العلم کی بات کیا ہے تو میں یہی ایک بات آپ سے کہوں گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات کافی ہے میں نے خود بھی اسی فارمولے کو اپنایا ہے اور اسی فارمولے کو میں آپ سامنے بیان کر رہا ہوں خوب سوچیے خوب اپنے دماغ میں بٹھائیے یہ جب آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں گے تو دماغ کا ونڈو کھل جائے گا دماغ اپنے آپ ہر بات ہر معاملے میں بیدار ہو جائے گا دماغ کی چھپی ہوئی باتیں سب آپ کے سامنے آ جائیں گی تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ دعوت کے کام کو اس طرح اختیار کریں کہ لوگوں کے سامنے وہی بات پیش کریں جو اللہ کی بات ہے جو نہ آپ کی بات ہے نہ قوم کی بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے اسی کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دعا اللہ کے لیے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ